بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام اکیس بائیس دسمبر سن انیس سو چورانوے عیسوی کے درمیانی شب میں دارالعلوم نظبۃ العلماء کے احاطے میں انٹیلیجنس بیورو اور مقامی پولیس کے تعاون سے دینی مدارس کو بدنام کرنے اور وہاں تعلیم حاصل کرنے والوں میں خوف و حراس پیدا کرنے کے لیے دہشت گردوں کی تلاش کے عنوان سے جو چھاپہ ڈالا گیا اور ناکامی کی صورت میں اپنا غصہ ان معصوم طلبہ پر اتارا جو امتحان کی تیاری کی وجہ سے تھک کر سکون و اطمینان کی نیند سو رہے تھے حضرت مولانا سید الحسن علی ندوی دامت واقع ایک روز رائے بریلی میں تشریف فرما تھے آپ پر اس واقعے کا سخت اثر پڑا آپ دوسرے ہی دن رائے بریلی سے لکھنؤ تشریف لائے اور دارالعلوم ندوق العلماء کی مسجد میں طلبہ کی بڑی تعداد کے سامنے اور شہر سے آئے ہوئے حضرات

اور شریف خاندان کے اخبار کو خالصہ بھی پڑی اور یہ بالکل حبحال ہے اور یہ مسلمان مسلمانوں کی امت اسلامیہ کو لوگوں اور پھر حامیری اہم کو اور ذمہ داروں کو اور جس کا دینی دینی رکھتے ہیں امت کی امت کی نصیر اصلاح اور دعوت کی بلکہ امت کے نمونہ بننے کی ان کے لیے ایک ہدایت بھی تھی ہدایت بھی ہے اور پیشین گوئی بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یہ اس کے عالم الغیر ہونے اور اس کے رحیم رحمان ہونے اور اس کے اس کے اندر آگے جو انتقام ہونے ان تمام سفار کی یہ آئے گویا کے مدد ہے اور اس کا ایک تصور عمل ہے اللہ کا فرماتا ہے کہ نبو اللہ کو پیشہ میں خوف ہے مسلمانوں اور پھر آئے ایسی آپ بتاتا ہے کہ اس میں بھی جو مسلمانوں میں بھی امتیاز رکھتے ہیں دعوت کا امتیاز رکھتے ہیں عقیدے کا امتیاز رکھتے ہیں اور یہ ہماری طاقت کا انتظار رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی اسلام اور دعوت کی ذمہ داری کا انتظار رکھتے ہیں وہ خاصہ اور مخاطب ہیں آج کسی آپ سوال بتاتا ہے کہ وہ طبقہ جو اونچا طبقہ ہو یا نیم کا طبقہ ہے اور جو گاڑیوں کا طبقہ ہے وہ خاص طور پر مخاطب ہے بولے نقو کے شہین میں رکھو ہم تمہاری آلمائی کریں گے ضرور تھوڑے سے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کہ یہ بھی اللہ کی حکمت اور رحمت ہے کہ وہ بشتائی میں خوف کہہ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بڑے سے بڑے مسائل بھی جو پیش آتے ہیں بڑے بڑے خطرات ادھر پیش ہوتے ہیں وہ سب اس کے نزدیک شہروں میں خوف ہے اس سے تسکین دینی مقصود ہے اور حقیقت کے بیان کرنی مقصود ہے کہ بہت بڑا بہت بڑی ڈراؤنی چیز وہی اور آئے اور نظر انداز کرنے والی چیز تو بڑی چیز ہے سال اس کا تحمل بھی نہیں یہ جو مسائل پیش آتے ہیں یہ جو آزمائشیں پیش آتی ہیں یہ شہر میں نخوف ہے شہر میں نخوف اسی میں اللہ تبار تعالیٰ نے تسکین بھی دے دی ہمیں اور تیار بھی کر دیا اس کے لیے کہ اس کو بہت اہمیت کرنے کیا ہے شہر میں نخوف پر جو نسل نفس میں کروانے والے سوارا یہ سب لوگ بتاتے ہیں شخصی سوالات اس کو کے کے تعبیر تعبیر کیا کیا اس کو کو کو کو مصیبت اور ان کرنے والوں بشارت کہ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کو اختیار ہے کہ ہمیں جو چیز چیز بھی پسند کریں اور جس کو ہمارے درجات کا ذریعہ سمجھے

ان کی روایت شروع سے یہ رہی ہے کہ ان کے چوٹی کے علماء نے پورا اپنے زمانے کے تو یا مجدین و مستحدین و مستحین اور نے ایسے حالات کا مقابلہ کیا ان کو پیش آئے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ابھی بہت زیادہ کمی گنا اسی کا مچھلی کا مقدار ہے کہ پہلی کہ تعلیم آپ پڑھیں تو پہلے تو ایسا ہوا امام رحمت اللہ ہے ان پر فقہ جو جن خانے میں تھے ان کو فاتی کی سزا فاتی کا حکم سنایا گیا لیکن ان کے چہروں پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے مرد اور لیڈیز جو آئی تھی تماشا دیکھنے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے بیٹھ اٹھانے کے لیے کہ ہمارے دشمنوں کو آج فاتی کی طرح سنائی جائے گی تو ایک بڑی ہماری تقریب کا پودا ہوگا خوشی کا

شہید ملے گا حالات ہمارے ٹھیک ہے تم نے سنا کیا کہا گیا تم اتنے خوش میں تو میں جا کے خیال کیا کھیر تو ہندوستان کی کم سے کم ہندوستان کی آئینی اور قانونی تاریخ میں پہلی مسئلہ واقعہ سے شاید جب سزا موت دی جاتی ہے تو بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ سزا قبول دریا شور کی سزا سے وہ بدل جائے کہ کم سے کم اس میں زندگی باقی رہتی ہے اور وہ کارکرم صحیح کیا جاتا ہے بہت سے لوگ آ گئے ہیں وہاں رہ کر برسوں رہ کر کے آ گئے ہیں جو گئے معافی تو بڑی کوشش کی جاتی ہے بڑے اعلیٰ درجے کے وکیل لائے جاتے ہیں جو یہ اس میں کامیابی حاصل ہے بدل دیا جائے کی قانونی چارگوئی کے موقف کے اس پیار میں سزا بدل دی گئی کہ کچھ بہت ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے اس لیے ایک اور دریا وہ دریا سر سزا دی جائے دی گئی ہمارا جہاں مثال رحمت اللہ نے وہیں انتقال ہوا وہ رکھو ہے اور خیرآباد کے ایک بڑے عالم معمولی عالم اور علی شاعر تھے وہ ان کا دیوان بھی ہے وہ ایک بھی ہوگا وہ مریم کا انتقال ہوا اور کئی لوگوں کا وہاں انتقال ہوا تو میرے عزیزوں یہ ہمارے اخلاق کی تو روایت سے کی جا رہی ہے اور اس کے مختلف رشتے کم بیش اور بہت سے طریقے ہوتے تھے کہ حق کو لگا کو اور راشیوں کو بڑی سی بڑی سزا دی جا رہی تھی یہ بات یہ پہلو والا ہے کہ اس میں حکومہ کی کتنی اس میں یہ عمل کتنا دے اور ہندوستان کو نقصان پہنچانے والا ہے اس لیے یہی مدارس ہے جنہوں نے میری آزادی میں سب سے بڑا حصہ لیا حضرت شیخ الدین رحمۃ اللہ کون تھے دوسرے کے آدمی تھے حضرت مدنی کون تھے دوسرے کے آدمی تھے مولانا دوباری صاحب مدنی کون تھے دوسرے کے آدمی تھے مولانا مدنی رحمۃ اللہ ہے پر مولانا آزاد اسی نظریے میں زمین اللہ بنا تھا وہ جانے میں تھا وہ چھ مہینے رہے ریلوے میں وہاں سیٹی کی سرپرستی میں اور ان کے رہنمائی میں اور اندر کے سوا میں لیڈر تھے کا کافی تک تعلق رہا اور ہماری مجلس انسان میں ضرور لوگ ملے اور ان کا بڑا تعلق ہے ہر بھائی زبانیوں سے ذاتی باتیں ہیں تو یہ تو بہت بڑا درجہ ہے لیکن یہ جو پچھلے آیا اس کو آپ سمجھیے کہ یہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت کی ہمیں بتایا گیا کہ یہ چیزیں پیش آ سکتی ہیں اور یہ کوئی پھولوں کا وہ نہیں ہے فرض نہیں ہے بلکہ یہ وہ راستہ ہے اس میں پھول بھی ہیں اور کاٹے بھی ہیں اور نشے و خراب بھی ہیں اس لیے آپ کو اس سے ممایوس ہونا چاہیے اور نہ اس سے ایسا سے شکستہ ہونا چاہیے یہ اس میں سراسر یہ یعنی نقصان نقصان پہنچا سفائی کا کیا کام سراسر نقصان پہنچا ہے حکومت وقت کو اس پارٹی کو جو حکومت کر رہی ہے اس لیے کہ ہندوستان کی باہر قوائد میں بڑی عزت ایک اس رواج سے ہندوستان میں بڑی قدر ہے اور تعلیموں کو علیم کو فضلا کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور دوسرے کم سے کم اسلامی مالک میں ہندوستان جو بڑا تعلق ہے مؤثر باقی تعارف ہے وہ بتائے تھے اربیہ کے وجہ سے آپ کئی کے لے جائیں گے کسی خطے میں یا لے کر مراکش کا آپ لے جائیں گے وہاں آپ انہیں بتائے استعمال سنے وہ جانتے بھی نہیں کسی کو یا یہاں کے علماء کو جانتے ہیں کہ خاموش کی شرح کتنے لکھی اور اشتہار کی دنیا پر سب سے بہتر کتابیں پورے اسلامی تاریخ میں دو بنی جاتی ہیں اور اور وہ دونوں ہندوستان کی ہیں ہیں ہیں ایک کہتے کہتے علی تشریح ذرا غلطی ہو ہو جائے جائے جہاز کا وہ نقشہ ہوتا ہے جس کے جس کی رہنمائی سے جہاز چلتا ہے اس میں اگر وہ گلوں کا فرق ہو جائے تو جہاز کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے یہ اصطلاح کا حال ہے پورے اسلامی ہندوستانی اور اسلامی ثقافت فنون اسلامیہ کی تاریخ میں سب سے بہتر سب سے زیادہ محتاط اور اور سب سے زیادہ مسلح کتابیں جو ہیں وہ ہندوستانی علم تو ہمارا مارکیٹ میں ہندوستان کی عزت اور واقع میں یہاں کے یہاں کے وہ اشار کریمہ کی وجہ سے ہے اور نہ بڑی عمارتوں کی وجہ سے ہے اور یونیورسٹیوں جامعات کی وجہ سے ہے وہاں الگ الگ ہے یہی جرمن نلوا مظاہر لوگ اور یہاں کے بدلا کی وجہ سے ان کی کتابوں کا بڑی عزت کے ساتھ دیکھی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں پڑھائی جاتی ہیں آپ سب جانتے ہیں یہ واقعہ جو پیش آیا یہ بہت بے محل اور بے ضرورت اور غیر عاقلانہ واقعہ تھا اس کو تو پریس کانفرنس میں کہا جائے گا اس کو تو اخباروں اور چھاپا جائے گا اور اس کے لیے وہی ایسا مثال کا کوئی بڑا ذریعہ اختیار کیا جائے گا کہ آپ یہ کہنا ہے کہ یہ اس سے آپ راجیل نہ ہو اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایک ایسی ہوا نے پیش کی آپ کو بھی دھوکہ آپ کو پہنچ گیا اس جو الحال جوانی کے حصے میں آئی تھی جو بڑے بڑے اللہ کے مقبول بندوں کے حصے میں آئی تھی مقبول میں کوئی شک نہیں تو ایک اس ہوا کا کا اور بہاری کہنا چاہیے اس کے بعد بات بہاری کا ایک بڑک آپ کو ملا اور پھر جن لوگوں کو اس میں زیادہ حصہ ملا اور بہت دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ جن کو چوٹیں آئی یا جن کو پریشانی اٹھانی پڑی وہ انشاءاللہ اس کا اگر آخرت پہ پائیں گے جب آخرت پہ وہاں آئے گا تو اس وقت ان کو پھر اللہ سے شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھے دکھائے ان کو بغیر کوئی بار وغیرہ پہنچائے ان کو یہ شہادت عطا فرمائی اس کا انعام ان کو مل رہا ہے اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ کل کہنے کے لیے کل میں کہنے کے سلسلے میں اور صحیح دعوت کے پہنچانے کے سلسلے میں اور اور علوم علوم اسلامیہ ان کے کے ربانیہ کی کی حفاظت اس اشاعت سلسلے میں آپ کو مختلف طرح کی آزمائش پیش پیش سکتی ہیں ان میں کم کم سے تو آئی ہے آزمائی تھی اور خوبصورت کی زندگی کی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہنے کہیں اور اس کہنے قرآن کی کی کی قیمت ادا کرنی پڑے یہ یہ ہمارے اخلاق اخلاق ہے ہے روایت اور چیز بلکہ کہنا چاہیے کہ قابل مبارکباد ہم سب کی تباہی اثر ہے ہم سب کے پر ہے ہے ہے ہے اور اور اللہ نے دستا کیا اثر کل سے جیسی اس واقعی اطلاع لیے اور کچھ گھر کے ذریعے اس وقت سے کیا کیا حال نہ ہے یہ کس طرح گزرا کس طرح گزری یہ تو قابل خیال سے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں جو تعلیم ہمارا نام کا ہے ہمارا دارالعلوم کا ہے باقی یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ مدارس رہیں گے انشاءاللہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اس سے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی حکومت متوجہ ہوگی اور یہی مدارس ہیں جو بچانے والے ہیں یہ ڈوب رہا ہے یہ ملک ڈوب رہا ہے اگر کوئی آواز اٹھتی ہے اس کے بچانے کے لیے اور راستہ دکھانے کے لیے اتنی مزاحی سے اٹھتی ہے آج آپ دیکھیے کہ اخلاق کی تعلیم کون دیتا ہے انسانیت انسان کے احترام کی تعلیم کی دعوت کون دیتا ہے بیان انسانیت کی تحریر کہاں سے ہوئی اتنا بڑا ملک تھا اور ہزاروں کی سارا اور ان کے وہ تھے اپیل اور ان کے یہاں کے آکرم تھے اور ان کے یہاں کے اعلیٰ نظریہ کی کسی کو توفیق نہیں ہوئی تھی ہمارے ملک میں کہ وہ بیان انسانیت کی تحریر شروع کرتا اور آواز لگا آواز بلند کرتا انسانیت انسان کے احترام کی اور انسانیت کے خاص لحاظ کی اور عزت آسم کی عبادت کی اور انسان کو دیکھ کر خوش ہونے کی اتنا بڑا بڑے صغیر ہے اور وہ ایسے ہی بڑا لڑکا اور کہ کہیں سے کوئی آواز تک نہیں آ رہی تھی ہمارے آواز کی اور آپ لوگ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو کچھ بھی یعنی خدا کے بڑے آپ سے بچانے بچانے کے کے کے لیے لیے اس اس اس بڑے سے وقت کچھ سامان ہے کو ابھی تک کسی ایسے عظیم زلزلے کے یا کسی ایسے عالمگیر وبا کے شکار نہیں ہو دیتا وہ سب برکت ہے قرآن شریف کی بن برکت ہے حدیث شریف کی برکت ہے اللہ کے نام لینے کی جو سب برکت ہے تعلیم کی اور احترام انسانیت کی گھر سے محبت کرنے کی یہ مدارس تو صرف اس شفا خانوں میں کہیں جانا ضروری ہے ایک مدرسے میں کئی شفا خانے قربان مدرسہ تو ہے وہ تکلیف اٹھا کر مر گیا کون سی میری بات تھی لیکن ایک مدرسہ پچاس شفا خانوں کا نام ہے اور اسرائیلی تھانے ہیں کوٹواریاں ہیں یہ جو جرائم سے ہے ہے اور جو ان سے اس لیے سے اور یہاں نکلنے والے لوگوں کی تحریریں اور ان کی نصیحتیں اور ان کی کوششیں وہ بڑی تعداد میں مجرم پیدا نہیں ہونے لیکن اتنی بڑی تعداد میں یہاں کی جو نوکریات ہے یہاں کی جو دل بڑے چیزیں ہیں یہاں کی جو زمین فروش زمین فروشی پر آوازہ کرنے والی چیزیں ہیں صرف پیسہ ہے حقیقت ہے کوئی حقیقتی نہیں ہے پیسے پیسے کی جو کیا یہ کمی ہے پیسے کی کیا ہو رہا ہے دس دس ہزار روپے پر جس ملک میں یہ ہو رہا ہو دس ہزار روپے پر وہ ایک معصوم خاتون جس کو بہت آسمانوں سے بیاہ کر لائے تھے صرف اس بات پر سے جلا بھول کیا جائے گا اس کو جلا کیا جائے دس ہزار روپے نہیں ہے اور آگے بڑھ کے اسکوٹر نہیں جائے گا اسکوٹر کی فرمائش کی گئی اسکوٹر میں آئے یہ سب واقعات اور حرام میں ہم نے پڑھا کہ دہلی میں ہر بار گھنٹے پر ایک ایک عروس ایک لڑکی جلائی جاتی ہے ہر بارہ گھنٹے پر یہ جائزہ لیا گیا ہے معلومات کے شمار سے ہر بارہ گھنٹے پر جس ملک میں یہ انسان خوشی ہو رہی ہو ایسی دولت پرستیوں کے پیسے کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے وہاں اگر بنا جائے ہیں اس ملک کو بچانے والے ہیں کوئی چیز ہے یہ مدد سے یاد رکھیں یہ ہمارے حکمران یاد رکھیں ہمارے سیاسی لیڈر یاد رکھیں ہمارے یہاں کے مصنفین ہمارے یہاں کے فلسفی یاد رکھیں کیا کہ یہ مدد سے نہ رہے اور اللہ اور اس کے رسول کا نظام دینے والا نہ رہا اور کوئی انسان کے احترام کرنے کی تعلیم دینے والا رہا تو اس ملک یہ ملک بچنے والا نہیں ہے ہم نے تعلیم اس ہے ہم نے دیکھا کہ اس طرح ہم کمٹ رہے ہیں تو ہم کے صرف نام رہ گئے ہیں تعلیم میں وہاں کو بھی ساتھ لینے والا نہیں سمندروں میں ڈوب گئے ہیں جشنوں کی نظر ہو گئے ہیں مہمانوں کا شکار ہو گئے ہیں اور کوئی نہیں تو خود مار مار کر مر گئے ہیں دوسرے پھر کر مر گئے کیا کس لوگ نے اس نسل انسانی کو کر کہتے ہیں

کا کا پیسہ پیسہ پیسہ ہے ہے ہے ہے ہے اسی اور اور اور بتاتی کہ کہ بچپن سے سے تو لکشمی پوجا دولت پرستی کس طرح تعلیم دی جاتی پورا پورا جذبات لیے چیز یہاں یہاں اس اس پہلے بین بین میں جزیرے ہمارے مدد ہاں اگر عقل ہوتی سمجھ ہوتی اور ہوتی اور انصاف ہوتا تو ان مدرسوں کو ان مدرسوں کو سینے سے لگاتے ہیں ان کے تحریروں کو چونکتے لبوں سے چونکتے اور آنکھوں سے لگاتے کہ یہ مدرسے اور ہم جو کوئی ان کی خدمت کر سکے کریں اور ہم چاہے کسی پر ہاتھ اٹھائیں کسی پر شک کریں لیکن ہم ان مدرسوں کی طرف سے بالکل مطمئن رہیں تو یہ سب وہ ذہنی اخلاص کا اور اس وہ وبائے زر کا اور وہ پرستی کا اور وہ محمد سیاست کا یہ نتیجہ ہے کہ مدرسے آنکھوں میں کھٹکنے لگے ہیں یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ جب تک یہ مدرسے ہیں تو پھر یہاں پر یہ کفر اسلام کا فرق دین و لازمیت کا فرق اور توحید و شرک کا فرق اور نقاب و معاشیت کا فرق باقی رہے گا یہ خود ملک کے حق میں یہ بہت بڑی ایک بہت بڑی شادی اور ایک بہت بڑا غلط منصوبہ ہے تو آپ ہم تو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں چاہے جس پر ہاتھ رکھ کر دینی پڑے یا آپ ایک چھوٹے خطرے سے اللہ نے گزار دیا اللہ تعالیٰ آپ کی آئندہ حفاظت فرمائے اور آپ کا اثر پڑے اور آپ کے آپ کی تقریروں سے آپ کی تنقین سے آپ کی کوششوں سے آپ کے دوروں سے اس ملک میں انسانیت کی فضا پیدا ہو اور تعاون کی فضا پیدا ہو قدرداری فضا پیدا ہو اور ہندوستان کے نام اونچا ہو دوسرے ملکوں میں ہندوستان آپ کئی کم سے کم اسلامی ملک میں عرب ملک میں چڑیا جنے کے ترکی تک چلے جائیے مراٹھ تک چلے جائیے کیا چلے جائیے ہم جاتے ہی رہتے ہیں وہاں تعاون ہوتا ہے ہندوستان کا یا ہندوستان کے علماء کے نام سے ہوتا ہے یا تصنیفات کے نام سے ہوتا ہے اچھا آپ اسکول کے رہنما ہے یہاں دو کتاب لکھی گئی یا رجت اللہ بالغ لکھی گئی اور یہاں یا کسی کسی زبان میں مثال نہیں کہ کسی بڑی ڈکشنری کا کسی بڑے مجموعہ لغوی کا کی شرح لکھی گئی جیسے کہ گرگرام کے سید جاوید نے وہ تین فیروز آبادی کے قابوس کی شرح لکھی اور وہ زمینی مشہور ہو ہوں گے وہ ہندی تھے اب بھی بہت سے لوگوں کے لیے ان شکار میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے کے تھے تھے سید تو میرے بھائیوں یہ آپ اس کو زیادہ اہمیت نہ دیں جتنا قدرتی طور پر اثر پڑتا ہے پڑا اور پڑے گا اس پر انشاءاللہ شاء اللہ معاوضہ نہیں لیکن آپ کسی طرح کی مایوسی کا شکار نہ ہو آپ کو اس ملک کو بچانا ہے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ یہ ملک ہمارے ہی ہماری ہی کوششوں سے ہے اور اللہ کے بیان سے اور اس کے رسول کے نام سے اور اس رسول کے تعلیم سے ہی یہ ملک بچ سکتا ہے اس ملک کو بچانے والی کوئی چیز نہیں اور ہمارے علماء نے ہمارے مدارس کے فضلہ نے جنگ آزادی میں بھی اور ہر اچھی تحریک میں وہ سب سے پیش پیش رہے اور سردار قربانیاں دی بادشاہ نے کون کیا کسی کسی ایک کو نام بتایا جائے اس کے بعد اپنے دن گزارے اور ان کے رفیقوں میں سے رفیق کا بھائی اس کا کار اور شہادت ہوئی کہ کالج حیدرآباد آباد کے بارے ہماری عزیزداری بھی ہے ان سے اور پھر جیل میں ہمارا ملنگ کی طرح کون ہے جس کی وقت میں باہر گیا اور اتنے دن رہا اور پھر اس کے بعد اینڈمن اور کالے پانی کون گیا جب نام ایک بتایا جائے اور میں تو کہتا ہوں کہ ایک مرن تاریخ کے ساتھ کے موضوع رکھنے والے کی حیثیت سے خاص طور پر اس خاص موضوع شہید صاحب کی تحریر پر تنہا علماء علمان پور شاہجن پور کی قربانیاں ایک پردے میں رکھی جائیں تو دوسرے پردے پورے ہندوستان میں قربانیاں نہیں آ سکتی وہ وہ پردہ بھائی گئے ان کے قبرستان ضبط کیے گئے ان کے مکانات پائے گئے ان کو پانی بھیجا گیا اور میں اب خود شاہد ہوں کہ اس نے اتفاق کی یہ تبدیلی بات کہ میں پٹنے گیا تو مولانا عبد الخبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عبد الخبیر صاحب مجھے لے گئے خاندان کے ایک بڑے مسلم بزرگ سے ملا لے جو مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے یا پوتے تھے خیال کے ساتھ ملایا ہمارا تعارف کرایا کیونکہ عصیف صاحب خاندان سے تعلق ہے تو اس کے بعد اسی منزل سے وہ کہنے لگے کہ ان کا نام لے کر جو مجھے یاد نہیں اس وقت کہ وہ صوبہ سرحد کے وزیر وزیر اعلیٰ یعنی ڈاکٹر خان کی طرف سے یہ خط آیا ہے کہ سارے پور کے لوگوں نے جو کچھ اس تحریک میں نقصان اٹھایا اور جو ان کا طرف ہوا سرمایہ طرف ہوا ہے جو کچھ بھی وہ اس کی آپ دیجیے تو حکومت کی طرف سے اس کو آگاہ کیا جائے میں کباب ہوں مسجد بیٹھ کر آپ کے کو یہاں ہندوستان میں گئے لاکھوں کروڑوں روپئے مل سکتا تھا اور زیادہ سے زیادہ پیڑ بھی ضبط کر لی گئی قبرستان قبریں ڈال دی گئی اور مقدرات ملا دیے گئے اور ان کو کوئی کاروبار کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اگر سب کا حساب کرتے ہیں کم سے کم لاکھوں روپئے کی رقم کی اس زمانے یا آزادی کے زمانے وہ جو اللہ نے چھوڑا تھا اس پہ اس کو نہیں جائے گی پھر اس کے بعد کو یہ دیا گیا تعلیم میں دیا گیا کہ نوکری کو عزت کیا گیا اور کسی ضرورت نہیں میں میرے بھائیوں وہ آپ کے اسلاف تھے آپ کے حالات ہیں ہم نہیں کہتے ہم کسان سے کام نہیں لیتے کہ آپ کو ایسے کر رہے بار بار پیش آئے تاکہ آپ کی اچھی طرح کرنی چاہیے نسل اللہ آپ نے نسل اللہ آپ اور آپ نے لیکن اس کے ساتھ جو تھوڑی سی بات پیش آئی اس کو آپ زیادہ اہمیت نہ دیں اور یا اس کی کی کی کی تاثر تاثر تاثر یا یا یہ دونوں چیزیں ان شاء اللہ اللہ آگے رکھتی ہیں تعالیٰ اس پر بھی انعام ملے گا اور آپ عظیمت کے لیے تیار ہیں ہمارا دین عظیمت کا دین ہے ہمارا دین رخصتوں کا مجموعہ نہیں ہے اس میں رخصتیں بھی ہیں اور حضائب بھی ہیں تو حضرت کرام بھی ہیں آپ بزرگ کے ساتھ دین کی تربیت کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی تعلیم بھی دینی ہے اخلاق کی تعلیم بھی دینی ہے اور وہ وطنی کی بھی تعلیم دینی ہے تو وفاداری کی رقم کے ساتھ وفاداری کی تعلیم دینی ہے لیکن سب وہ اخلاق دینی اور اخلاق لوگوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کے لالچ میں اور پھر جو کچھ پیش آئے اس کو برداشت کرنے کی ہمت آلو کے ساتھ اور میں انسان کو کو کو ختم کرتا ہوں اللہ اللہ کے کے بعد ہم ہم ہر طرح سے محفوظ رکھے تعالیٰ اپنے راستے پر قائم رکھے نبی کے کے کے راستے راستے راستے پر پر پر صاحب اور ہم اللہ تعالیٰ بار بار کی طرف یاد کرتا ہے وہ ان کے راستے پر قائم رکھے اور ہمیں اپنے دین کا ادا کرنے کی توفیق افریقہ فرمائے کہ ہم یہاں بار لیں اللہ کی کتاب کی سنت رسول اللہ کی اور مستحدین اعظم اور اور اور مجاہدین مجاہدین مجاہدین ان جو پڑھتے پڑھتے ہیں ہیں قرآن میں میں بھی بھی حدیث اس کے بعد قائم میں بھی اللہ کا مسئلہ ہمیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کو تیار کرنے کی چاہے اچھا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عافیت کو ان پر نصیب فرمائے لیکن ہمارے دل میں کوئی خوف چل اور کسی قسم کا وہ اندیشہ اندیشہ اور بسپاری نہ ہو اور دیکھے ہیں اللہ تو ہمیں ہمت بھی دے اور اس پر علی کا یقین عطا فرمائے اور اللہ تو ہمیں اس ملک کو کہیں چونکہ بھی نہیں اس ملک کا منتظر اس ملک کا بچانے والا اس ملک کا نجات دہندہ اور گھر کی نفس کو صحیح راستہ کی راستہ دکھانے والا اور کبھی کون چاہیے تو اس سے زیادہ ضروری سمجھے جائے جتنے کے شفا کرنے دوا کھانے اور یہ پڑھنے پڑھنے کے کارخانے ہیں تو ہم دور جانا نہیں ہوگا پڑھنے پڑھانے کے بڑے اور چھوٹے کارخانے ہیں ان سے زیادہ وہ ہمارے مزاحی کو کہ نہ کے ساتھ یہ سارے پڑھنا اور ہمارے اس کو دیکھا ہے